ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن إيه، سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبث وأنكم إلينا لا ترجعون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن أبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال عليه الصلاة والسلام میرے محترم و معزز بزرگوں بھائیوں عزیزوں اللہ رب العزت نے اس پوری کائنات میں انسان کو مکلف بنایا ہے عمل کرنے کا اللہ پر ایمان لانے کا اور اللہ کے ساتھ تعلق کو وابستہ کرنے کا دنیا میں اللہ کے عوامر کو پورا کرنے کا اور حضور علیہ السلاۃ وسلام کے مبارک طریقوں پر اپنی زندگی کو گزارنے کا انسان کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں کوئی مخلوق اس چیز کی مکلف نہیں ہے خصوصیت یہ اللہ نے انسان کو دی ہے اور اس انسان کو ہی اس مخلوق میں اصل بنایا ہے اور پوری شریعت اللہ نے دی ہے جتنی چیزیں انسان کے اندر ہیں اتنی چیزیں دوسرے مخلوقات میں نہیں ہیں اور جن چیزوں کے پورا کرنے کا اللہ نے حکم انسان کو دیا ہے اس دوسرے مخلوقات کو نہیں دیا ہے اور ایک مکمل شریعت اللہ رب العزت نے ہمیں دی ہے اور یہ حکم فرمایا کہ تم اپنی زندگی کو اس پر چلاؤ کہیں بھی کسی بھی صورت میں کسی بھی حال میں اللہ رب العزت نے اس انسان کو ناقص نہیں چھوڑا نہ انسان کو انسان کے اعتبار سے ناقص چھوڑا ہے اس کی ضروریات کے اعتبار سے ناقص چھوڑا ہے بلکہ ہر چیز ہر ضرورت اللہ رب العزت نے اس کی مہیا کر دی اور بلکہ جو سب سے قیمتی چیزیں ہیں وہ بہت آسان کر کے مہیا کر دی انسان کے لیے جینے کے لیے سب سے قیمتی چیز ہے انسان کا سانس لینا اللہ نے اس کو اتنا بے قیمت اور آسان بنا دیا کہ ہر انسان سانس لیتا ہے ایمان لانے والا بھی لیتا ہے ایمان نہیں لانے والا بھی لیتا ہے بس انسان ہے اور اللہ نے اس کے لیے سانس لینا آسان کر دیا اور تھوڑی سی سانس لینے میں تکلیف پیدا ہو جائے اب یہ انسان رجوع ہوتا ہے دوا خانے پر اور اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ اتنی بڑی نعمت اللہ رب العزت نے مجھے دی ہے اور میں اس نعمت سے کیسے فائدہ اٹھا رہا ہوں تو جیسے انسان کے اعتبار سے اللہ نے انسان کو مکمل بنایا ویسے شریعت کے اعتبار سے اللہ نے شریعت کو مکمل بنایا ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میرے اعضا مکمل ہوں کوئی آدمی یہ نہیں چاہتا کہ مجھے ایک ہاتھ کم مل جائے ایک پیر کم مل جائے ایک کان کم مل جائے ایک آنکھ کم مل جائے کوئی چاہتا ہے ایسا کوئی نہیں چاہتا ہر انسان کوئی بھی انسان ہو بلکہ اپنی اولاد کے لیے بھی اپنی نسلوں میں بھی یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ کسی معذور کو نہ پیدا کر مکمل چاہیے تو ہم ایک انسان ہوتے ہوئے میرے بھائیوں اور ہمارا جس میں بس بھی نہیں چلتا اس میں ہماری کوئی طاقت نہیں چلتی ہم اپنی اولاد کو اپنی ذات سے مکمل نہیں کر سکتے اولاد کو اللہ مکمل کرتے ہیں ہم مکمل کرتے ہیں کیا مکمل نہیں کر سکتے پھر اس کے اندر ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ یہ مکمل ہو جائے اور اللہ نے شریعت دی ہے تو اللہ کا حکم ہے کہ انسانوں تم اس شریعت پر مکمل زندگی گزار کر بتا دو ناقص شریعت اللہ کے یہاں پسندیدہ نہیں ہے ناقص شریعت اللہ کے یہاں پسندیدہ نہیں ہے کامل چیز اللہ کو محبوب ہے پسندیدہ ہے اور اللہ نے جتنی دی ہے اتنی محبوب ہے اللہ نے مکمل شریعت دی ہے پیدائش سے لے کے موت تک کے مکمل طریقے ہماری شریعت میں موجود ہیں پیدائش سے لے کے موت تک کہیں بھی نہیں چھوڑا گیا مکمل طریقے آپ سب جانتے ہیں پیدا ہوتے ہی بچہ کیا کریں گے اور اس کے بعد کیا کریں گے اس کے بعد کیا کریں گے اس کے بعد کیا کریں گے یہاں تک کہ موت آ جائے تمام چیزیں اللہ نے ہمارے آقا علیہ تو والسلام کے ذریعے سے ہم تک پہنچائی ہے کہیں بھی کوئی چیز کوئی کمی کوئی کھجی اللہ نے نہیں چھوڑی انسانوں کے بارے میں تو آپ کہہ سکتے تھے کہ بھئی آگے کا حال انسانوں کو نہیں معلوم کل کیا ہونے والا انسان کو نہیں معلوم اور ایک گھنٹے بعد کیا ہونے والا انسان کو نہیں معلوم لیکن اللہ رب العزت کے علم میں ہے اللہ کے علم تمام چیزوں کو محیط ہے کل قیامت تک کیا ہونے والا ہے اللہ کو سب معلوم اور قیامت کے بعد کیا ہونے والا ہے اللہ کو سب معلوم اللہ کے علم میں تمام چیزیں ہیں تو اللہ نے جو شریعت دی وہ قیامت تک کی آنے والی پوری انسانیت کے اعتبار سے شریعت دی کہیں کوئی کمی نہیں چھوڑی گئی کہیں کوئی کجی نہیں چھوڑی گئی مکمل شریعت اللہ نے دی ہے اور یہی پسندیدہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قبیلے بن ثقیف کے لوگ آئے یہ قبیلہ طائف کا قبیلہ ہے طائف کا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہوا سب جانتے ہیں کہ کس قدر آپ کو ستایا گیا کس قدر تکلیف دی گئی اور کیسے تکلیف آپ کو پہنچائی گئی اور جب آپ کو اطلاع یہ ہوئی کہ طائف کے لوگ آئے ہیں تو آپ بہت زیادہ خوش ہوئے بہت زیادہ آپ کی خوشی تھی کہ الحمدللہ وہاں کے لوگ ایمان لانے کے لیے آئے ہیں اور جب قبیل بنی ثقیف کے لوگ آئے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم آپ پر ایمان لائیں گے لیکن ایک شرط یہ ہے ہم نماز نہیں پڑھیں گے ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے ہم حج نہیں کریں گے ہم جہاد نہیں کریں گے کیا لگایا انہوں نے ہم ایمان لائیں گے آپ پر اللہ کو مانیں گے اللہ آپ کو اللہ کا نبی مانیں گے لیکن ہم نماز نہیں پڑھیں گے ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے ہم جی، حج نہیں کریں گے ہم جہاد نہیں کریں گے یعنی اللہ کے راستے میں اپنی جان و مال نہیں لگائیں گے ہم اللہ کے راستے میں نہیں جائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی بغیر نماز کے کوئی ایمان ہے یہ کیا ایمان ہوا یہ کوئی ایمان نہیں ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس نہیں کر دیا یہ کہا کہ اچھا جب یہ لوگ آئے ہیں ان کو مسجد میں ٹھہرا کرو تین دن تک وہ لوگ مسجد میں رہے مسلمانوں کے اعمال دیکھتے رہے مسلمانوں سے ان کے ماحول میں اور ان کے ماحول میں اپنے آپ کو لگاتے رہے پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم ایمان لاتے ہیں ہم نماز بھی پڑھیں گے ہم روزہ بھی رکھیں گے ہم زکوٰۃ بھی دیں گے ہم حج بھی کریں گے اور ہم اللہ کے راستے میں جہاد بھی کریں گے تو گویا مکمل دین انسان کے زندگی میں آئے اس کے بغیر ایمان نہیں صرف نام رکھ لینے کا نام ایمان نہیں عمل کا نام ایمان ہے ہماری زندگی جو دی گئی ہے ہمیں عمل کی زندگی دی گئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام صحابہ کو کر کر کر بتائے کیسے کرنا چاہیے کیسے کرنا چاہیے کیسے کرنا چاہیے صرف زبان سے بول کر نہیں بتائے ہر عمل باہر کی زندگی صحابہ دیکھتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی زندگی اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھتی تھی اور اس بات کا علم ہوتا تھا صحابہ کو اس بات کا پورا پورا علم ہوتا تھا گویا آپ کے دن کی زندگی رات کی زندگی مکمل ہمارے لیے اللہ نے شریعت بنا دی کہا کہ تمہیں زندگی گزارنا ہے ایمان والوں تم اگر اللہ کے حکم پر چلنا چاہتے ہو اور نبی کے طریقے پر چلنا چاہتے ہو تم مسلمان بن کر رہنا چاہتے ہو اسلام پر چلنا چاہتے ہو تو تمہیں نبی کے طریقے پر چلنا پڑے گا نبی جیسا کرے ویسا کرنا پڑے گا یہی اسلام ہے اور یہی طریقہ ہے یہی شریعت ہے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین جب وہ ایمان لاتے ایمان لانے کے بعد ان کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہر صحابہ کے ہر صحابی کے دل میں ذہن میں یہ بات ہوتی ہے اللہ کا حکم ہے اور ایمان والا اس کو پورا نہ کرے یہ ہو نہیں سکتا اس کے بغیر کیسے ایمان والا ایمان و اسلام کا مطلب ہی وہ تھا کہ اس کے بغیر کوئی چیز نہیں میں زندہ رہوں اور اللہ کا حکم میں پورا نہ کروں یہ کیسے ہو سکتا ہے اور میں زندہ رہوں اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اپنی زندگی کو نہ گزاروں یہ کیسے ہو سکتا ہے بالکل نہیں ہو سکتا بالکل نہیں ہو سکتا میں میں ہر حال میں اللہ کے حکم پر چلوں گا ہر حال میں ہم سوچتے ہیں کہیں کوئی بہانہ مل جائے کہیں کوئی عذر مل جائے نماز چھوڑنے کا کہیں کوئی چیز مل جائے ہاں، اللہ کے حکم کو پورا نہ کرنے کا ایک نابینا آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کر کہا یا رسول اللہ میں نابینا ہوں مجھے آنکھوں سے دکھتا نہیں ہے اندھا ہوں اور کبھی مجھے گھر سے مسجد کو لانے کے لیے کوئی آدمی نہیں ملتا اندھے ہونے کی وجہ سے تنہا آ نہیں سکتا کوئی لانے والا چاہیے اور مجھے کوئی لانے والا نہیں ملتا تو کیا مجھے اجازت ہے کہ اس وقت میں گھر میں نماز پڑھ لیا کروں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی بات ہے جب تمہیں کوئی واقعی حضور ہے لانے والا نہیں ہے اور تم جو ہے نا نابینا ہو تمہیں آنکھوں سے دکھتا نہیں ہے راستے کا مسئلہ ہے گر جاؤ گے کچھ بھی زخم ہو جائے کچھ کچھ ہو جائے اس لیے تم نماز اپنے گھر میں پڑھ لو جب وہ جانے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پتارا کہا کیا تم اذان سنتے ہو انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ اذان سنتا ہوں تو کہا ادن فعجیب کہ جب تم پھر اس کا جواب دو نابینا صحابی کو بھی اللہ نے اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ شریعت میں یہ ہے کہ تم مسجد میں آ کر نماز پڑھو ادان تمہیں سنے آتی ہے کسی بھی طریقے سے کسی بھی صورت حال سے کسی بھی کسی بھی جہت سے ہمیں اللہ کے حکم کو چھوڑنے کا کوئی بہانہ نہیں ہے پوری زندگی ایک بات ہر ایمان والا اچھی طرح اپنے ذہن میں بٹھا لے بہت اچھی طرح کہ اللہ نے مجھے دنیا میں بھیجا ہی اس لیے میرا دنیا میں آنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ میں اللہ کے حکموں پر اپنی زندگی کو گزاروں اور نبی علیہ السلاۃ والسلام کے طریقے پر اپنی زندگی کو گزاروں اس گزارنے میں اگر مجھ پر کچھ حالات آتے ہیں تو آنے دو حالات سہ لیں گے ایک آدمی ایک کام کی ٹھان لیتا ہے ایک کاروبار کی ٹھان لیتا ہے مجھے کاروبار کرنا ہے مجھے یہ تجارت کرنا ہے اب اس تجارت کے کرنے میں اگر کچھ حالات آتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں میں حالات کو سہ لوں گا لیکن مجھے یہ کام کرنا ہے مجھے یہ چیز کرنا ہے یہ ایک حقیقت ہے انسان کے اندر اللہ رب العزت نے مشقتوں کو اٹھانے کی محنت کرنے کی ہر انسان کے اندر صلاحیت رکھی ہے صحابہ کے واقعات سنتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں نہیں وہ لوگ کرتے تھے ہم نہیں کر سکتے ایسا کچھ بھی نہیں اللہ نے وہ صلاحیتیں ہمارے اندر بھی دی ہیں ہم وہ وقت ہم وہ طاقت ہم وہ قوت پوری دوسری چیزوں پر لگا رہے ہیں صحابہ وہی پوری طاقت و قوت دین پر لگاتے اللہ کے حکموں پر لگاتے تھے کسی بھی صورت میں ان کو یہ بات منظور نہیں تھی کسی بھی صورت میں کیا اللہ کا کوئی امر اور کوئی حکم چھوٹ جائے اسی لیے روایتوں میں ملتا ہے کہ اس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافق بھی اپنے گھروں میں نماز نہیں پڑھتے تھے یعنی منافق بھی مسجد کو آ کر نماز پڑھتے تھے منافق بھی یعنی یہ ماحول تھا کہ کوئی انسان یہ کام کر ہی نہیں سکتا اللہ کی نافرمانی کا کام کر نہیں سکتا اور ان کے اندر کی کیفیتیں تھی اگر ہو جاتا تو آ کر اپنے آپ کو توبہ اور استغفار کے لیے پیش کر دیتا اپنے آپ کو توبہ اور استغفار کے لیے پیش کر دیتے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ قبیلے بنو نذیر نظیر سے تھے ان کے قبیلے والوں کا جب گھیراؤ کیا گیا اور ان کے گھیراؤ پر قبیلے والوں نے ان سے مشورہ کیا کہ آپ ہمیں مشورہ دو کیا کرنا چاہیے تو یہ صحابی ہیں پکے صحابی ہیں لیکن انہوں نے اپنے قبیلے کی محبت میں ان کو مشورہ دے دیا کہ تم لوگ اگر آؤ گے تو سارے کے سارے مارے جاؤ گے اللہ کے نبی کا یہ فیصلہ ہوگا لیکن جو مشورہ دے دیا تو دل میں اندر ایک خیال پیدا ہو گیا کہ میں اللہ کے اور اللہ کے نبی کے منشے کے خلاف چلا گیا کیا کرنا چاہیے کہتے ہیں کہ آئے اور آ کر اپنے آپ کو مسجد کے ایک تھم سے رسی سے باندھ دیا کہ میں جب تک اللہ کی طرف سے میرا کوئی فیصلہ نہیں ہو جائے گا میں جو نا تک میری توبہ قبول نہیں ہو جائے گی میں اس عمر سے ہٹ نہیں سکتا میں نے اللہ کے منشا کے اللہ کے حکم کے خلاف کام کر دیا ہے نبی کی منشا اور نبی کے طریقے کے خلاف کام کر دیا ہے یہ کیفیت کی کہتے ہیں کہ کئی دنوں تک اللہ کے نبی نے فرمایا اگر ہمارے پاس آتے ہم ان کے لیے استغفار کر دیتے لیکن وہ تو جب اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیے تو اللہ کی طرف سے ان کے لیے فیصلہ آئے گا تو کئی دنوں تک ان کی اہلیہ یا ان کی بچی آ کر نماز کے لیے رسی کھولتی وہ نماز پڑھتے اور پھر اپنے آپ کو رسی سے باندھ دیتے اور جب اللہ کی طرف سے توبہ آئی تو پھر وہ مطمئن ہو یعنی یہ کیفیت صاحب اکرام کی کہ اللہ کی نافرمانی ہو اور میں میرے اندر بے چینی نہ پیدا ہو جائے یہ ہو نہیں سکتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے بتایا ایمان والے کی مثال جو مومن ہے جب اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے گناہ کرنا الگ چیز ہے اور گناہ ہو جانا الگ چیز ہے گناہ کرنا الگ چیز ہے ہو جانا الگ چیز ہے آدمی کرنے کا مطلب یہ کہ جان بوجھ کر جا کر گنا کرتا ہے تو یہ کرتا ہے گنا اور ہو جاتا ہے نہیں چاہ کے بھی ہو گیا تو اس کو یہ گنا کہتے ہیں تو جب آدمی سے گنا سرزد ہو جاتا ہے اے بھائی بیٹھ جاؤ کیا کر رہے ہو بیٹھ جاؤ جب آدمی سے گنا سرزد ہو جاتا ہے ایمان والے سے تو فرمایا کہ اس کی مثال ایسی ہے وہ یوں سمجھتا ہے کہ میرے اوپر پہاڑ لگ دیا گیا پہاڑ جب تک میں توبہ نہ کر لوں اور اس وقت اپنے اوپر سے پہاڑ ہٹا نہ دے ایک آدمی کے اوپر بوجھ رکھ دیا گیا پہاڑ کے بوجھ دو سو کلو پانچ سو کلو کا تو کیا وہ آدمی سکون سے رہ سکتا نہیں رہ سکتا جب تک کہ وہ بوجھ ہٹا نہ دے تو ایمان والا جب تک کہ اپنے گناہ کی اللہ کے سامنے توبہ نہ کر لے اس وقت تک وہ اس کو چین نہیں آتا اس کو سکون نہیں آتا وہ بے چین رہتا ہے توبہ کے لیے بے چین بے قرار ہے ایک ایک بعد عمل کر رہا ہے ایک کے بعد ایک عمل کر کے اللہ کو راضی کرنے کی فکر کر رہا ہے یہ اس کی ایمان کی شان ہے اور فاسق و فاجر انسان اس کے بارے میں یوں آتا ہے کہ کوئی گناہ ہوا تو یوں سمجھتا ہے کہ میرے ناک پہ مکھی بیٹھی اور یوں ہلا دیا کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی فرق نہیں پڑتا یہ فرق نہ پڑنا یہ اس کے لیے یوں ہے روایت میں آتا ہے کہ ایک آدمی یہ گناہ کرتا ہے اس کے دل پر کالا دھبا نکتہ نشان پڑ جاتا ہے دوسرا کیا دوسرا پڑ گیا تیسرا کیا تیسرا پڑ گیا اگر وہ ایک ہی دھو دیا تو دل صاف ہو گیا گناہ ہوا لیکن اسے توبہ کر لی رو لیا اللہ کے سامنے گڑ گڑا لیا اپنے گناہ سے معافی مانگ لیا تو پھر دل صاف ہو گیا نہیں اس کو چھوڑ دیا تو ایک گناہ پر ایک نشان بیٹھا دو پر دو تین پر تین پھر بڑھتے بڑھتے دل کالا ہو گیا اب کوئی بات اثر نہیں کرتی دین کی بات سمجھ میں نہیں آتی اللہ کے حکام سمجھ میں نہیں آتے نبی کا طریقہ سمجھ میں نہیں آتا پھر اب شیطان اس کو لے جاتا ہے غیروں کے طریقے کی طرف یہود و نصارہ کے طریقے کی طرف اسلام کے خلاف طریقوں کی طرف اسلام کے خلاف بالکل ایک ایک عمل سنت کے خلاف کرتا ہے ایک ایک عمل سنت کا مذاق اڑاتا ہے دین کا مذاق اڑاتا ہے تو پھر یہ آدمی کا راستہ سیدھا جہنم کی طرف وہ ایک ایک قدم جہنم کی طرف آگے بڑھ رہا ہے اور شیطان ایسے سمجھاتا ہے کرتا جا اللہ معاف کرنے والا ہے اللہ معاف کرنے والا ہے یقیناً اللہ معاف کرنے والا ہے لیکن کس کو معافی مانگنے والے کو جو معافی بھی نہ مانگے اس کو معاف کریں گا اللہ میاں اگر ویسی بات ہے تو پھر اللہ کافر کو بھی معاف کر دے اگر کوئی آدمی گناہ کرے کرے اور توبہ نہ اللہ سے معافی نہ مانگے اور پھر بھی یہ گمان رکھے کہ اللہ معاف کرنے والا ہے تو پھر میرے بھائی اب ہم میں اور کافر میں کافر بھی تو گناہ کر رہا ہے اللہ اس کو بھی معاف کر دے لیکن جب اللہ ظلم نہیں کریں گے کسی پر اور اللہ کی صفت ہے اللہ جبار بھی ہے قہار بھی ہے مضبوط پکڑ کرنے والے بھی ہیں قرآن میں بتایا گیا اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے بڑی سخت ہے جب پکڑ آتی ہے اللہ کی تو پھر اس کے بعد کسی کو ڈھیل نہیں دی جاتی اس کے بعد ڈھیل نہیں دی جاتی ہاں جب فرعون کو ایک کے بعد ایک پکڑ آتی گئی اور وہ ہر بار اللہ سے توبہ کرتا گیا پھر نافرمانی کرتا پھر پکڑ آتی پھر توبہ کرتا نو قسم کے عذابات اللہ نے فرعون پر ڈالے ایک دو نہیں نو نو قسم کے اس کے اوپر حالات آئے فرعون کے اوپر اور ہر دفعہ وہ اللہ سے توبہ کرتا اللہ کی طرف رجوع ہوتا اور جب وہ حالات ختم ہو جاتے تو پھر پھر وہی کہتا کہ میں تمہارا رب ہوں تو پھر دوبارہ دوسرے حال آتا اس کو پتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے مجھ پر حال آ رہا ہے جبھی وہ اللہ سے معافی مانگ رہا ہے اس کو پتا ہے اس بات کا لیکن اس کے باوجود <clears throat> لیکن اس کے باوجود اور جب اللہ نے آخر میں اس کی پکڑ کی اور پانی میں غرق کیا اللہ نے اس کو پھر اس کے بعد کوئی بچانے والا نہیں تو اللہ حالات ڈالتے ہیں انسانوں پر اور خصوصیت سے مسلمانوں پر مسلمانوں اس لیے کہ ہم ایمان والے اللہ پر ایمان لانے والے اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے اللہ پر ایمان لانا اللہ کے وعدوں پر ایمان لانا اللہ پر بھی ایمان لانا اور جو باتیں جو چیزیں اللہ نے بتائی ہیں اس پر بھی ایمان لانا یقیناً ہم نے کہ ہر آدمی یہ کہتا ہے ہر ایمان والا اللہ سے ہوتا ہے اللہ کرنے والے ہیں یہ آسمان کو اللہ نے پیدا کیا یہ زمین کو اللہ نے پیدا کیا یہ ہواؤں کو اللہ نے بنایا یہ پانی کو بارش کے نظام کو اللہ چلاتے ہیں اللہ بناتے ہیں اور فصلوں کو اللہ اگاتے ہیں یہ جانوروں کو اللہ پیدا کر رہے ہیں اور انسانوں کے لیے جانوروں کو دے رہے ہیں یہ پوری یہ موسموں کا اللہ نے بنایا کبھی گرمی کا موسم تو کبھی بارش کا موسم تو کبھی ربیع کا موسم تو کبھی سردی کا موسم یہ تمام چیزیں اللہ نے بنائی اور اللہ چلا رہے ہیں یقیناً ہمیں کہا آدمی کا ایمان ہے اگر کوئی اس میں ذرہ برابر بھی تکلیف کا رد و بدل کر دے تو وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا وہ ایمان سے خارج ہو جائے لیکن میرے بھائیو عزیزو بات یہ ہے کہ اللہ نے جن اعمال پر اپنی مدد کا وعدہ کیا ہے وہ وہ اعمال کی وہ مدد کا وعدے کا یقین ہمارے اندر پیدا ہو جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اپنے صحابہ کو بتایا تھا جیسے سمجھایا تھا اس کامل یقین کے ساتھ صحابہ چلتے تھے اس کامل یقین کے ساتھ اسی لیے وہ دنیا کو اسباب کے طور پر استعمال کرتے تھے ایسا نہیں ہے کہ صحابہ تجارت نہیں کرتے تھے صحابہ بھی تجارت کرتے تھے صحابہ بھی زراعت کرتے تھے ان کی بھی کھیتیاں ان کے بھی باغات تھے مدینہ والوں کے باغات تھے کھجور کے صحابہ کی تجارتیں تھیں ایک صحابی آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر یا رسول اللہ میں بحرین کو ایک ملک سے دوسرے ملک کو آپ کے یہاں ایک شہر سے دوسرے شہر کو جاتے ہیں تجارت کے لیے لیکن اس زمانے میں ایک ملک سے دوسرے ملک کو جاتے تھے آگے کہا یا رسول اللہ میں بحرین کو تجارت کے لیے جانا چاہتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ذہن کو موڑا کہ یہ تو تم تجارت ہے یہ سبب کے درجے میں ہے دینے والی ذات اللہ کی ہے اس کے لیے تم پہلے ایک کام کرو مسجد کو جا کر دو رکعت نماز پڑھو پھر اپنے کام کو جاؤ دینے کا وعدہ اللہ کا ہے تو پھر پہلے اللہ کے پاس جاؤ اور پھر جو سبب تمہیں اختیار کرنا چاہتے ہو وہ سبب کے پاس جاؤ ہم یہ کرتے ہیں کہ پہلے سبب کے پاس جاتے ہیں اور اس سبب پر بیٹھ کر دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تو دکان سے دے دے اے اللہ تو کھیتی سے دے دے اے اللہ تو باغات سے دے دے گویا ہم اللہ کو بتا رہے ہیں کہ اللہ آپ کے پاس میرے کو دینے کا یہی ہے کہ راستہ ہے کوئی راستہ نہیں نعوذ باللہ اللہ کیا تو بے شمار راستے ہیں اس لیے پہلے اللہ کے پاس جاؤ مانگو اللہ سے سبب کو چھوڑنا نہیں ہے لیکن سبب اختیار کرنے سے پہلے اللہ سے مانگنا ہے جیسے ہم ہم میں کہ ہر آدمی یہ کہتا ہے کوئی کوئی ہم سے یہ پوچھے کہ بھائی میں یہ فیکٹری کھولنا چاہتا ہوں ایک مثال کوئی پلاسٹک فیکٹری کھولنا چاہتا ہوں ہم اس کو یہ پوچھیں گے بھائی آپ کو کوئی تجربہ ہے وہ بولے گا ہاں بھائی مجھے تجربہ ہے میں نے ایک سال دو سال پلاسٹک فیکٹری میں کام کیا ہے تو بولے گا بہت اچھا ہے بہت اچھا آپ کھول سکتے ہیں آپ چلا سکتے ہیں آپ چلا سکتے ہیں ایمان ایمان والا کے لیے اس کو یہ کہا جائے گا کہ بھئی تم یہ سبب اختیار کر رہے ہو تو کیا تم نے اللہ سے مانگا ہے کیا تم نے اللہ سے استخارہ کیا ہے کیا تم اس یقین کے ساتھ چل رہے ہو کہ اللہ مجھے یہ سبب میں دے گا ہم تو پوری دنیا کی چیزیں تلاش لیتے ہیں کہ مجھے یہ چاہیے مجھے یہ چاہیے مجھے یہ چاہیے اور اس کے لیے مجھے یہ کرنا پڑے گا اور اس کے لیے مجھے یہ کرنا پڑے گا پیسہ یہاں سے لانا ہے مال یہاں سے لانا ہے مال وہاں دینا ہے یہ سب چیزیں ہم سوچ لیے ہم نے پلاننگ کر لی اور اس پر محنت کر دی لیکن اللہ سے مانگنے کی نوبت ہی نہیں آئی بالکل نہیں آئی بلکہ اس کی اس کے اگر کوئی سبب کو اختیار کر رہے ہیں تو اس کی افتتاح میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مدرسے سے بچوں کو بلا دو قرآن پڑھا دو کام ختم کیوں ہم اپنے آپ کو مسلمان ہیں بلکہ بتا رہے نہیں بھائی ایسا نہیں ہے ہمیں مکمل شریعت دی گئی یہی بات تو سمجھنے کی ہے ہمیں مکمل شریعت دی گئی ہم کیا تجارت کرتے ہیں آج کے زمانے میں ہمیں کیا پتا تجارت کیا ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکت المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ کو آئے تم سوچو کوئی ہے ایسا آدمی آج ہم جس کو کہتے ہیں کہ مٹی کو بھی ہاتھ لگائے تو سونا بن جاتا ہے وہ تھے عبد الرحمن بن عوف مکہ تو مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آئے اللہ کے نبی نے کہا کہ صاحب یہ تمہارے بھائی ہے انہوں نے کہا عبد الرحمان میرے پاس دو گھر ہے تم ایک گھر لے لو اور فلان ہے میرا میرا یہ باغ لے لو انہوں نے کہا میرے بھائی اللہ تم کو مبارک کرے تم اس کو اپنے بات رکھو مجھے اس کی کسی چیز کی تمہاری ضرورت نہیں ہے تم مجھے صرف بازار کا راستہ بتا دو تنے تنا ہجرت کر کے آئے ہیں آنکھ کے کپڑوں سے ہے جیب میں ایک روپیہ نہیں کوئی پیسہ نہیں کچھ نہیں لیکن ان کو بازار کا راستہ بتا دیا گیا تو وہ کتنے بڑے تاجر بنے کتنی تجارت کا مال آیا ان کے پاس ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ مدینہ منورہ میں لوگ بھاگ رہے ہیں ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر بھاگ دوڑ ہو رہی ہے اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا بات ہے لوگ کیوں بھاگ رہے ہیں کیا کسی نے مدینہ پر حملہ کر دیا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کا زمانہ ہے عالم عمر کے زمانے میں کہ کسی نے مدینہ پہ حملہ کر دیا تو ایک صحابی نے کہا نہیں اما جان حملہ نہیں کیا بولے پھر کیوں لوگ کیوں بھاگ رہے ہیں اس طریقے سے کہا کہ عبد الرحمان ابن حوف کا مال تجارت آیا ہے مصر سے اور اتنا زیادہ ہے اتنا زیادہ ہے کہ اس کو کوئی ایک آدمی دو آدمی تین آدمی مل کر بھی نہیں خرید سکتے پھر تو کہا کہ پانچ پانچ دس دس آدمی کی ٹولی بن رہی ہے ایک ایک گروپ بن رہا ہے ہم سب مل کے اس مال کی بولی لگائیں گے اور بعد میں اس مال کو ہم تقسیم کر لیں گے تو دس دس آدمی مدینے کے بڑے بڑے تاجر تو دس دس آدمی کا گروپ بن رہا ہے کہ مال آیا تو ہم بولی لگا کر مال کو لیں گے کتنی بڑی تجارت اتنا زیادہ مال کہاں سے آ گیا تجارت ہاں، تاجر تھے لیکن عبد رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ کوئی سفر اللہ کے نبی کے ساتھ کا نہیں چھوٹا اور کوئی سفر اس کے بعد بھی کا نہیں چھوٹا ہمیشہ اللہ کے راستے میں بالکل جاتے رہے جیسے دوسرے صحابی جاتے ہیں یہ بھی جاتے رہے ان کی تجارت ان کو اللہ کے راستے میں جانے سے نہیں مانے بنی ان کو تجارت اللہ کے حکموں پر چلنے سے روکنے والی نہیں بنی ان کی تجارت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر عمل کرنے سے روکنے والی نہیں بنی یہ اتنے بڑے اتنے جلیل قدر صحابی تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وصال کے بعد جن چار پانچ لوگوں کا نام دیا کہ ان میں سے ان کو امیر بنایا جائے ان کا اس میں ان کا عبد الرحمان بن عوف کا بھی نام ہے ایسے جلیل قدر صحابی صحابہ کی یہ کیفیت یہ مزاج ان کے اندر یہ بات تھی کہ اللہ کے وعدوں پر ان کو مکمل یقین تھا اس لیے اعمال پر جمتے تھے اسباب سے زیادہ اسباب سے زیادہ اعمال پر جمتے تھے اعمال پر اور کتنا جمتے تھے اللہ اکبر آج اس کے بالکل برعکس اس کے بالکل برخلاف ہم اپنی جان کی حفاظت کے لیے پریشان مال کی حفاظت کے لیے پریشان کہ بھائی میں اتنا مال آ گیا اس کی کیسے حفاظت کروں بھائی اس کے لیے بینک میں رکھو فلاں جگہ رکھو فلاں جگہ رکھو ہمیں یہ یقین نکل گیا کہ میرا مال کی حفاظت تو زکوٰۃ میں ہے میرے زکوٰۃ دینے میں مال کی حفاظت میری جان کی حفاظت تو اعمال میں ہے میرا یقین نکل گیا ابو دردہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے ان کی باندھی نے ان سے کہا کہ ابو دردہ تم کون ہو تم کس کس قبیل اور کس قسم کے انسان ہو تم انسان ہو یا کیا ہو ابو دردہ نے پوچھا کیوں کیا بات ہے کیا ہو گیا تم کو کیوں ایسے پوچھ رہی ہے تو اس عورت نے کہا کہ میں تمہیں دس دن سے زہر دے رہی ہوں روزانہ تمہیں کوئی فرق نہیں رہا دس دن سے ان کی اپنی باندھی کہہ رہی ہے کہ میں تمہیں دس دن سے روز آنا تم کو تمہارے کھانے میں زہر دے رہی ہوں اور تمہیں کوئی اثر نہیں پڑ رہا کوئی فرق نہیں پڑ رہا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ باندی تو سن کیسے فرق پڑتا ہے میں صبح و شام اللہ کا ذکر کرتا ہوں اور اللہ کا ذکر اللہ کے اسم اعظم کے ساتھ کرتا ہوں اور جو آدمی اللہ کے اسم اعظم کے ساتھ ذکر کرتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا کی کوئی چیز سوائے موت کے اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی کوئی چیز دنیا کی باندی خود کے لیے میں روزانہ زہر کھلا رہی ہوں آپ کو اور دس دن سے زہر کھلا رہے ہیں آپ کو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا تو کہا کیا ہے وہ انہوں نے کہا کہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمه شیء فی الارض ولا فی السماء هو السميع العلیم فجر بعد تین دفعہ شام میں مغرب بعد تین دفعہ دنیا کی کوئی طاقت کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی لیکن شرط یہی ہے کہ یقین کے ساتھ پڑھا جائے یہ اصل یہ اصل ہے اس یقین کے ساتھ کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ ہمارے نبی علیہ والسلام کا فرمان ہے اس کے بعد کوئی چیز کچھ نہیں ہو سکتی میری جان کی حفاظت ہے ذرہ برابر بھی کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا پھر انہوں نے پوچھا تو تو, تو یہ بتا تو مجھے زہر کیوں دے رہی ہے تو اس نے کہا کہ مجھے تم سے بغض ہے کینا ہے بغض نفرت ہے تم سے مجھے محبت نہیں ہے میں صرف تم کو زہر دے رہی ہوں تو کہا تو اللہ کے واسطے آزاد ہے کیا اخلاق تھے ان کے کس ایمان کے درجے پر پہنچے ہوئے تھے کہ جو باندی جس کو پیسہ دے کر خرید کر لایا وہ باندی یہ کہی کہ مجھے تم سے محبت نہیں نفرت ہے بغض ہے اس باندھی کو کہا کہ جا تو اللہ کے واسطے آزاد ہے چاہتے تو اس سے بدلہ لے سکتے تھے اس کو مار سکتے تھے اس لیے کہ ان کی زرخرید غلام تھی لیکن یہ ان کا ایمان کا اعلیٰ درجہ جس پر اخلاق آتے ہیں یہ تھے صحابہ کے اخلاق جو اللہ کے نبی سے انہوں نے سیکھے تھے کہا تو آزاد ہے اس طریقے سے جان کی حفاظت اعمال میں ہے مال میں نہیں ہے مال میں نہیں ہے اگر آپ جو ہے نا میڈیکل انشورنس کرانے میں جان کی حفاظت نہیں ہے میڈیکل انشورنس تو یہ کہ تم بیمار پڑھو وہ تو خواہش کریں گے تم بیمار پڑھو تاکہ تمہارا علاج کرے اور ہمارے نبی کی یہ دعائیں ہیں کہ تم بیمار نہ پڑو تم کام کرو دین کا تم محنت کرو فرق ہے یہ اعمال کا اور اسباب کا یہ فرق ہے اعمال میں اللہ کی مدد ہے اور اسباب پر اعمال پر اللہ کا وعدہ ہے اسباب پر اللہ کا ارادہ ہے اللہ دیں گے چاہے تو دیں گے چاہے تو نہیں دیں گے ایک آدمی شادی کیا شادی یہ سبب ہے نا بچہ پیدا کرنے کے لیے جیسے ہم دکان کھولتے ہیں سبب ہے مال کمانے کے لیے تو شادی کیا شادی کے بعد بچہ ہونا ضروری ہے کیا کتنے ایسے ہیں جو بیس بیس سال ہو گئے پچاس سال ہو گئے بچے نہیں پیدا ہو رہے ہیں کیوں نہیں ہو رہے بھی سبق تو پورا کر دیا نا تو اللہ کا ارادہ ہے وعدہ نہیں ہے چاہے تو دیں گے چاہے تو نہیں دیں گے ایک آدمی دکان کھولا تو ہر دکان کھولنے والے کو فائدہ ہوتا کیا پھر چاہے تو فائدہ دیں گے چاہے تو نہیں دیں گے یہ ارادہ ہے وعدہ نہیں ہے لیکن اعمال پر اللہ کا وعدہ ہے یہ عمل کرو تو ضرور دیں گے یہ کام کرو تو ضرور دیں گے وعدہ ہے اللہ کا تو وعدوں کا یقین آ جائے ہم اللہ کے ارادے پر بھاگ رہے ہیں وعدے کو چھوڑ دیا صحابہ وعدوں کو پکڑتے تھے اعمال کو لیتے تھے یہی ابو دردہ کا واقعہ ہے مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگ آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے بدین منورہ میں صحابہ کا یہ معمول تھا اپنا اوقات اپنے اوقات مسجد میں گزارتے تھے اپنے اوقات کہاں گزارتے تھے ذرا طرح بولو ارے بولو نا ہاں مسجد میں مسلمان کو سکون کہاں آتا ہے اللہ کا گھر ہے اللہ کا گھر ہے سکون اور کہیں نہیں آتا اللہ کے گھر میں مسلمان کو سکون آتا ہے آرام آتا ہے چین آتی ہے راحت آتی ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ مسجد میں لیٹے ہیں مسجد میں مٹی پر سو رہے ہیں اس لیے کہ اللہ کے نبی کے زمانے کی مسجد کوئی وہاں قالین ہوا نہیں تھا قالین بچھا ہوا تھا کیا ارے بول رہے نہیں آپ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی میں قالین بچھا ہوا تھا بہت عمدہ ایران کا قالین نہیں پھر ریت تھی ریت وہ بھی کنکریلی ریت بلکہ سن نو ہجری تک نو سال تک مدینہ منورہ کی مسجد نبوی میں چراغ بھی نہیں تھا چراغ بھی نہیں تھا لیکن اعمال سے مسجد بھری ہوئی رہتی تھی صبح میں صحابہ دوپہر میں بھی شام میں بھی چوبیس گھنٹے صحابہ ہیں چوبیس گھنٹے مسجد میں ہیں صحابہ عمل ہو رہا ہے اعمال میں ہیں ہاں، اعمال میں جڑے ہوئے ہیں چوبیس گھنٹے مسجد میں ہیں اور مسجد کی کیفیت یہ اب ادھر مسجد میں سو رہے ہیں اللہ کے نے فرمایا پیر سے مارا اٹھ اٹھے کہا کوئی گھر نہیں ہے کہا نہیں رسول اللہ مسجد میرا گھر میں گھر نہیں ہے ہاں۔ مسجد میں سو رہے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں سو رہے تھے اللہ کے نبی فرمایا کم یا ہے تو اے مٹی کے باپ اللہ کے نبی نے کنیت دی مٹی پہ سو رہے تھے پورے جسم کو مٹی لگ گئی تو اللہ کے کہا مٹی کے باپ اٹھ اتنی پسند آئی یہ کنیت ساری زندگی اس بات کو پسند کرتے تھے کہ لوگ ان کو ابو تراب پکارے اس کہ اللہ کے نبی نے پکارا تھا ابو ہم یہ آبا تراب اللہ کے نبی پکارے تھے وہ کھڑے ہو گئے مٹی میں لیٹے تھے مسجد میں لیٹے ہوئے تھے تو ایمان والا اس کو اپنے کام سے جب فارغ ہو جاتا ہے تو پھر مسجد کو آ جاتا یہی صحابہ کا معمول ہے وہاں اس کو اللہ کے نبی نے فرمایا مسجد کو آنے والا تین چیزوں سے خالی نہیں رہتا ایک تو مسجد کو آنے والے کو وہاں کوئی ایسی نصیحت آموز چیز ملتی گویا یہ نہیں علم ملتا ہے کوئی سکھانے والا کوئی بولنے والا کوئی بتانے والا کوئی تعلیم کے حلقے قرآن کے حلقے قرآن سیکھ رہا ہے قرآن سکھا رہا ہے بات کر رہا ہے بول رہا ہے مسجد میں آنے سے ہی ملتا ہے اور دوسرا کہا اچھے آدمی کی صحبت ملتی ہے اور تیسری بات کچھ نہیں تو کم سے کم اللہ کی مغفرت تو ملتی ہے اس اس کو کو یہ یہ منتخب حدیث حدیث میں میں فضائل مساجد ہے پڑھو ابو رضی اللہ تعالیٰ مسجد میں ہے لوگ آئے کہنے لگے ایک آدمی آیا کہ ابو دردا تمہارا گھر جل گیا ابو دردا کہنے لگے نہیں میرا گھر نہیں جل سکتا سنو ذرا غور سے سنو بھائی میری بات غور سے سننے کی ہے ایک ہے ارے کیسا جل گیا ایسا نہیں ہو سکتا نا نہیں یقین سے کہا پوری طاقت سے کہ میرا گھر نہیں جل سکتا ہاں وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آ رہا ہے کہہ رہا بتانا تمہارا گھر جل گیا یہ کہہ رہے میرا گھر نہیں جل سکتا ایک آدمی ہو گیا دوسرا آیا کہنے لگا ابو دردہ تمہارا گھر جل گیا یہ کہنے لگے میرا گھر نہیں جل سکتا بالکل نہیں تیسرا آیا کہنے لگا ادھر تو تمہارا گھر جل گیا کہا میرا گھر نہیں جل سکتا بعد میں پھر آئے لوگ آئے گئے اب سب جمع ہو کے آئے کہنے لگے ادھر تھا تمہارا گھر نہیں جلا تو کہا ہاں اللہ ایسا نہیں کر سکتا اللہ اکبر اللہ اکبر انہوں نے کہا بدردا تمہاری کون سی بات پر تعجب کہا گھر نہیں جل سکتا یا یہ بات پر کہ تم نے کہا کہ اللہ ایسا نہیں کر سکتا تمہاری کون سی بات پر تعجب کریں کہا کہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے تو میں وہ بات سناتا ہوں جو میرے حبیب آقا علی والسلام نے مجھے سنائی میرے نبی نے فرمایا کہ ابو ایک دعا ہے اس دعا کو صبح پڑھ لو شام تک تمہیں تمہاری چیزوں کو تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا شام میں پڑھ لو تو صبح تک کوئی نقصان نہیں ہو سکتا کہ اللہ کی قسم جو بات میرے حبیب نے کہہ دی اللہ اس کے خلاف کر ہی نہیں سکتا بات تو صحیح آقا علیہ السلام السلام کی بات کے خلاف کوئی بات ہو سکتی کیا کیوں نہیں ہو سکتی اس لیے کہ اللہ نے خود فرمایا یہ جو تمہارے نبی بولتے ہیں یہ تو بول اپنی زبان سے رہے ہیں تم یہ مت سمجھنا کہ اپنی طرف سے کچھ بھی بول دیتے ہیں نہیں ان کا ہر بول شریعت ہے یہ جو بھی بولتے ہیں اللہ کی وہی سے بولتے ہیں الا وحي يوحى یہ کوئی بات اپنی طرف سے بولتے ہی نہیں ان کی ہر بات شریعت ہے اس کو سمجھ لو اس کو جان لو قیامت تک کے آنے والی پوری انسانیت کو اللہ کے نبی نے یہ بات سمجھا اللہ نے یہ بات سمجھا دی کہ تمہارے نبی کی جو بات ہے اس کو کبھی بھی سنت سمجھ کر ہلکا سمجھ کر نہیں چھوڑ دینا جو آدمی ہلکا سمجھ کر چھوڑا وہ خود ہلکا ہو جائے گا اس کا کوئی وزن دنیا میں باقی نہیں رہے گا سنت سنت تو اللہ نے ایسی چیز دی ہے کہ سنت کے ساتھ ہی اللہ کی مدد ہے جس سے سنت چھوٹ گئی اس سے اللہ کی مدد ہٹ گئی یہ یقینی بات ہے یقینی بات ہے وہ کتنا بھی اپنے آپ کو فرائض میں ڈھانپ لے فرائض تو یوں ہے کہ اس پر لازم اور فرض چیز ہے اس کو چھوڑنے پر اس کا مواخذہ ہے اللہ کی مدد اگر چاہتے ہو تو ہر آدمی ہر ایمان والا سنت نبی علیہ السلام پر اپنے آپ کو لازم کر لے آپ کی ایک ایک بات کو اس یقین کے ساتھ دل میں اتارے کہ پوری دنیا چھوڑ چھوٹی اور پوری دنیا کے سائنس چھوٹا پوری دنیا کے بولنے والے چھوٹے میرے نبی کا فرمان سچ ہے میں جھوٹا میری دانتوں سے میری دیکھنے والی آنکھیں جھوٹی میرے سننے والے کان جھوٹے لیکن میرے نبی کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی جھوٹی نہیں ہو سکتی ہے نا وہ یقین ہمیں بٹھایا گیا وہ بھی کس بات پر بٹھایا گیا سوچو تو صحیح ایک صحابی آئے آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ میرے بھائی کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے اللہ کے نبی نے کہا قرآن میں اللہ نے بتایا ہے کہ شہد میں شفا ہے تم اپنے بھائی کو شہد پلاؤ وہ گئے شہد کہنے کہ رسول اللہ اور بڑھ گیا اور بڑھ گیا وہ آئے پھر آ کر کہنے گیا رسول اللہ اور بڑھ گیا اللہ کے نے فرمایا شہد پلاؤ شہد میں شفا ہے پھر جا کے پلائے اور بڑھ گیا بلکہ پیٹ کا درد بھی بڑھ گیا موشنس بھی لگ گئے پھر آئے اللہ کے نبی کے پاس آگر کہا یا رسول اللہ اور بڑھ گیا اللہ کے نبی فرمایا شہد پلاؤ میں شفا ہے پھر گئے اتنا سب بڑھنے کے بعد ظاہری حالت یہ ہے کہ اگر پھر اور شہد پلا تو مر جائے گا یہ آدمی لیکن اللہ کے نبی کی بات کا یقین وہ صحابی کو بھی اور اس بیمار کو بھی اتنا ہے کہ میں جھوٹا میری بیماری جھوٹی اللہ کے نبی کی بات سچی شہد پلا اور بڑھ گیا وہ آئے اللہ کے نبی نے فرمایا تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے اللہ کی بات سچی ہے جاؤ شہد پلاؤ شہد میں شفا ہے وہ پھر گئے اور پھر شہد پلایا تو اللہ نے شفا دی یہ واقعہ کیوں ہوا ہمیں سمجھانے کے لیے کہ تم نبی کی بات کو چھوڑو گے نبی کی بات سچ ہے چاہے تمہیں بظاہر نقصان نظر آئے نقصان جھوٹا ہے نبی کی بات سچ ہے ہمیں نقصان ہوتا نظر آ رہا ہے کہ یہ نقصان غلط ہے نقصان جھوٹا ہے نبی کی بات سچ یہ یقین ابو دردا کے دل میں تھا اور اس یقین کے ساتھ وہ دعا پڑھ کر آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ اللہ ایسا کر ہی نہیں سکتا میں دعا پڑھ کے گھر سے نکلا ہوں میرا گھر جل جائے ایسا نہیں ہو سکتا کیا دعا پڑھی اللہم انت انت رب رب لا الہ الا علیک توکلت وانت العرش الكریم ما شاء اللہ کان وما لم لم شاء یکن ولا ولا حول قوة الا باللہ العلی العظیم اعلم ان ان اللہ اللہ على على كل كل قدیر وان قد بكل علما اللہم انی اعوذ من من شر شر نفسی ومن انت آخذ ربی صراط مستقیم کتنا وقت لگا دعا پڑھنے میں یہ ایک گھنٹہ دو گھنٹے دو منٹ ہر ایمان والے کو یاد ہو جائے صبح اٹھ کے یہ دعا پڑھو شام میں یہ دعا پڑھو اس یقین کے ساتھ کہ میری اس دعا پڑھنے کے بعد نہ میرے مال کا کوئی نقصان ہوگا نہ میری جان کا کوئی نقصان ہوگا اللہ حفاظت کرے اہم چیز یہی ہے اللہ کے وعدوں پر یقین آ جائے پوری محنتیں اسباب پر اور اللہ کے ارادے پر لگی ہے اور ہماری محنت اعمال پر نہیں لگی اللہ کے وعدوں پر نہیں لگی اللہ کے وعدوں پر محنت لگے گی تو پھر میرے بھائی وہ یقین دل میں اترتا چلا جائے گا صحابہ کا یقین ایسے بات اور کس درجے کا یقین تھا اور کس درجے کا یقین تھا ضرورت اس درجے کی یقین کی ہے آدمی کے اندر جس پر محنت کرتا ہے اس کا یقین بیٹھتا ہے جس بات کی دعوت دیتا ہے وہ چیز اترتی ہے مال کی دعوت تو مال دلوں میں اترا ہوا ہے میرے دل میں بھی اترا میرے گھر والوں کے دل میں بھی اترا بچوں کے دل میں بھی اترا اور سب کے ذہن میں یہ ہے جتنا مال بڑھے گا اتنی اتنی سہولت پیدا ہوگی اتنی عزت بڑھے گی اتنا آرام بڑھے گا بالکل غلط جھوٹ جھوٹ ہاں۔ کیوں اللہ کے نبی نے اس کے بالکل خلاف بتایا جتنے امان بڑھیں گے اتنا تمہاری جان کی حفاظت تمہارے مال کی حفاظت تمہاری عزت ملے گی دنیا کے اندر تم کو عزت ملے گی مقام ملے گا مرتبہ ملے گا مال پر مال پر نہیں ملے گا مال پر نہیں مال تو ایک ضرورت کی چیز ہے مال ایک ضرورت کی چیز ہے ضرورت پوری ہو جاتی ہے مثال کے طور پر صبح ہوئی آدمی کو ناشتہ کرنے کے لیے مال کی ضرورت ہے وہ وہی ناشتہ ہزار روپے میں بھی ہوتا ہے وہی ناشتہ سو روپے میں بھی ہوتا ہے وہی ناشتہ بیس روپے میں بھی ہوتا ہے ضرورت ہے ضرورت سب کی پوری ہو جاتی ہے ہو گئی دوپہر ہوئی کھانے کی ضرورت ہے اس کے لیے پیسے کی ضرورت ہے ختم اس کے بعد اس کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے لیکن یہ ہمارے اندر جو ایمان ہے ہمارے ساتھ جو اعمال ہے اس کی ضرورت موت تک ہے اور موت کے بعد بھی موت کے بعد بھی اب یہ دنیا کی جو ضرورتیں ہیں اس کو اللہ نے سے اس کو بھی پورا کریں گے ہمیں سمجھتے ہیں کہ اس کو پورا نہیں کریں گے آج سب سے بڑا ڈر جو شیطان نے اللہ نے قرآن میں فرمایا شیطان فخر کا ڈر ڈالتا ہے آدمی کے اندر کس بات کا ڈر بٹھاتا ہے کہ تم فقیر ہو جاؤ گے تمہارا مال ختم ہو جائے گا اب اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے دوڑ رہا ہے اس کو بچانے کی فکر میں لگا ہوا ہے کہ میرا گھر بچ جائے میرا میرا کاروبار بچ جائے میرا مال بچ جائے یہ پیچھے بھاگ رہے اور اللہ فرما رہے یہ شیطان تم کو ڈراتا ہے شیطان تم کو ڈراتا اور اللہ کا وعدہ ہے کہ تم پر فقر نہیں آئے گا ایک عمل کرو گے عمل پر اللہ کا وعدہ ہے ہماری پوری محنت پر اللہ کا وعدہ نہیں ہے میں ایک کی جگہ دس فیکٹریاں کھول لوں اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے بالکل نہیں میں ایک ایکڑ کی جگہ سو ایکڑ زمین لے لوں زراعت کے لیے اللہ کا کوئی وعدہ نہیں بالکل نہیں پھر ایک عمل پر اللہ کا وعدہ ہے اور اس پر یقین ہو اس پر یقین ہو عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے بھائی سن رہے نا توجہ سے ارے بھائی سن رہے نہیں سن رہے آپ لوگ نہیں سن رہے تو بس کر دیں گے ضرورت نہیں ہے تو چھوڑ دیں اگر توجہ ضرورت ہے احتمام کے ساتھ سن رہے ہیں اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ بات ہوگی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آپ کی وفات وقت قریب آیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیادت کے لیے آئے بیمار آدمی ہے مرد الوفات ہے عیادت کے لیے آئے تو پھر حضرت عثمان نے کہا عبداللہ بن مسعود بالکل مرد الوفات میں ہے نحیف ہے ہاں۔ رو رہے ہیں کہا عبداللہ بن مسعود کیوں رو رہے ہو عبداللہ بن مسعود بہت جلیل قدر صحابی ہیں بہت بڑے صحابی صاحب علم تو کہا کہ مجھے اپنے گناہ رلا رہے ہیں اتنے بڑے صحابی اور کہہ رہے کہ اپنے گناہ رلا رہے بلکہ یہ بدری صحابی ہیں چھوٹی عمر کے جو صحابہ جو بدر میں شریک ہوئے ان میں عبداللہ بن مسعود بھی ہیں بدری صحابی جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ تم جو چاہے کر لو بدر والوں کی مغفرت ہو چکی ہے یہ رو رہے ہیں اپنی موت کے وقت میں ڈر ہے کہہ رہے ہیں کہ مجھے اپنی اپنی جو ہے نا گناہ ڈرا رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا کل اللہ کے سامنے جانا ہے پھر کہا لیکن اللہ کے فضل سے مجھے امید ہے یعنی میرے کا مجھے ڈر ہے اور اللہ کے فضل کی مجھے امید ہے حضرت عثمان نے ان کو تسلی دی اور پھر ایک بات حضرت عثمان نے ان سے یہ کہی کہ ابن مسعود تمہارے یہاں تمہارے میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم مرد الوفات میں ہو تمہاری موت قریب ہے اب تم مرنے والے ہو بظاہر حالت تو ایسے ہی ہیں بالکل مرد الوفات میں ہو تم اب تمہارے گھر میں لڑکیاں ہیں لڑکے نہیں ہیں تو دنیا کے اعتبار سے دنیا کے حالات کے حساب سے میں اس وقت امیر المومنین ہوں میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہارے بعد تمہاری لڑکیوں کے لیے کچھ وظیفہ مقرر کر دوں کتنی خوشی کی بات ہے خود امیر المومنین آ کر عیادت کو گھر پہ آ کر یہ اپنی طرف سے ایک آفر دے رہے ہیں آفر کہ یہ تمہارے لیے ہے کہ تم تمہارے بعد تمہارے گھر میں کوئی مرد آدمی نہیں ہے کمانے کے لیے تمہاری لڑکیاں ہیں اور تمہارے انتقال کے بعد میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کے لیے بیت المال سے وظیفہ مقرر کرتا ہوں بہت اچھی بات خوشی کی بات خوش ہونا چاہیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو گئے اور بہت سخت ناراض اور ایسی حالت میں بھی اٹھ کر بیٹھ گئے کہا کہ امیر المؤمنین مجھے تمہارے مال کی اور بیت المال کی قطن کوئی ضرورت نہیں میں میرے بعد میں نے اپنی اولاد کے لیے وہ چیز دی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے کہا کہ تم روزانہ مغرب کے بعد واقعہ پڑھ لیا کرو پھر تمہارے گھر میں کبھی بھی فاقہ نہیں آئے گا میں نے اپنے اولاد کو وہ سکھا دیا ہے اور اولاد وہ پڑھ لے گی اور اللہ ان کو ان کی روزی دے دے گا ان گھر میں کوئی فاقہ نہیں آئے گا مجھے آپ کے بیت المال سے کوئی پیسے کی ضرورت نہیں سامنے امیر المومنین آ کر بیت المال سے پیسہ پیش کرنا ہی لیکن یقین اس آنے والے پیسے سے زیادہ اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے اس عمل پر ہے صحابہ کو اس عمل پر یقین ہے کہ یہ عمل ہے جو اللہ کے نبی نے بتایا ہے اس عمل پر ہی اللہ کے خزانے سے موت تک لیا جا سکتا ہے جب امیر المومنین کا پیسہ دنیا میں کسی دینے والے کا پیسہ ایک وقت آئے گا یہ ختم ہو جائے گا یا اس کا پیسہ ختم ہو جائے گا پھر اس کے بعد لیکن اللہ کا خزانہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا اس کے لیے یہ کہا کہ ہمیں جو عمل دیا گیا اس عمل پر یقین کر کر اس عمل کے یقین کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارتے صحابہ کا یہ معمول تھا صحابہ کا یہ معمول تھا اس کے لیے صحابہ اکرام اپنی ہر ضرورت میں مسجد کو آیا کرتے ہر ضرورت میں اپنی ضرورت کے لیے مسجد کو آتے اور اپنی اولاد کی تربیت کے لیے گھر میں تعلیم کا سلسلہ کرتے یہ کہتے ہیں کہ میرے گھر میں صرف بچیاں ہیں لیکن میں نے ان کو ایسی تعلیم دی ہے اور ایسا سکھایا ہے کہ انہیں میرے بعد کسی کے محتاجی کی ضرورت نہیں ہے وہ اللہ سے لے لیں گی کس سے لے لیں گے ارے بولو نا سن رہے نہیں سن رہے اللہ سے لے لیں گے ہاں تو کیا ہم نے اپنے گھروں میں یہ بات دی ہے کہ ہماری عورتیں یہ کہتی ہیں کہ تم جاؤ اللہ کے راستے میں ہمیں ضرورت نہیں ہم اللہ سے لے لیں گی کہتی ہیں ہماری عورتیں نہیں کہ کیوں نہیں کہتی اس لیے کہ ہم نے اپنے گھروں میں تعلیم نہیں شروع کی ہم نے اپنے گھر میں کتابی تعلیم کو نہیں شروع کیا ہمارے گھر کی خواتین کا ذہن نہیں بنا ہمارے گھر کی خواتین تو الٹا ہم تو یہ کہتی ہیں کہ تمہاری تنخواہ کتنی ہے جی کیا بس ہوتی ہے فلاں کے گھر میں دیکھو انہوں اتنا پیسہ لاتے ان کے پاس دیکھو تو اتنا ہے ان کا گھر دیکھو تو ایسا ہے ان کی بیوی تو اتنا سونا پہنتی ان کی بیوی تو اتنے کپڑے پہنتی کیوں ہم نے ان کو صرف دنیا دی دنیا بتایا ہم بھی جب گھر کو آتے ہیں وہی سناتے ہیں میں آج گیا تھا یہ کام ہو گیا اتنا منافع ہو گیا اتنے ہزار مل گئے اتنے لاکھ مل گئے اتنے کی اسکیم آ گئی گورنمنٹ کی اتنے پیسے ملنے والے ہیں تو وہ بیچاریاں ہم سے بھی پیسہ سنتی ہیں آنے والوں سے بھی وہی سنتی ہیں تو وہی بولیں گی صحابہ کا معمول یہ تھا کہ اپنے گھر کو آتے تو گھر کی خواتین یہ پوچھتی تھی کہ یہ بتاؤ اللہ کے نبی پر کیا احکام نازل ہوئے اور وہ اللہ اللہ کے نبی صلی علیہ وسلم پر جو احکام نازل ہوئے اپنے گھر کی خواتین کو سناتی تھی سناتے تھے صحابہ اس لیے ان کی خواتین یہ کہتی تھی کہ دیکھو جی آپ تو صحابی ہیں صحیح ہیں لیکن ایک بات سن لو ہمارے لیے کبھی حرام کما کے نہیں لانا یہ گھر کی خواتین کے جملے ہم بھوک برداشت کر لیں گے فاقہ برداشت کر لیں گے لیکن ہم جہنم کا عذاب نہیں برداشت کر سکتے دنیا کی تکلیف سہ لیں گے ارے جو ہے نا پرانے کپڑے پہن لیں گے نئے کپڑوں کی ضرورت نہیں ہے لیکن حرام کما کے نہیں لانا یہ سب اثرات گھر کی تعلیم کے ہیں گھر کی تعلیم ایک ایک آدمی اس بات کا اہتمام کرے کہ جیسے میں اس بات کی کوشش کرتا ہوں اپنے گھر کو زیادہ سے زیادہ پیسہ کما کے لاؤں اپنے گھر کو اچھے سے اچھا رکھوں اچھی سے اچھی غذا کھلاؤں اس لیے اپنے گھر میں زیادہ سے زیادہ وقت تعلیم کروں گھر کی تعلیم پانچ اعمال کے ساتھ ہر آدمی کرے یقینی کرے اس کی اتنے برکات ہیں ہم اور آپ سوچ نہیں سکتے تصور نہیں کر سکتے کیوں اس لیے کہ یہی خواتین ہمارے دین پر مددگار بنتی ہیں اور یہی خواتین ہمیں دین پر چلنے سے جو ہے نا اپنے لیے رکاوٹ بنتی ہے یہی خواتین ہم اگر ان کا ذہن بنائیں گے ان کی فکر کریں گے تو یہ ہمیں بستر تیار کر کر کے کہیں گی جاؤ اللہ کے راستے میں تم اللہ کے دین کی محنت کے لیے جا رہے ہو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا جیسے حضرت حاضرہ علیہ السلام نے کہا تھا کہ ابراہیم اللہ کا حکم ہے تم جا رہے ہو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا اور اللہ نے ضائع نہیں کیا اور اللہ کی قسم اللہ ضائع نہیں کرتا یقین ہے اللہ ضائع نہیں کرتا لیکن اس کے لیے یہ شرط ہے ہم ذہن بنائیں اور ذہن بنے گا گھر کی تعلیم سے اس کی مکمل اس کا ہو اس کی فکر ہو ہر آدمی ہم نے کہا گھر میں تعلیم کرے ہر آدمی ضروری ہے روزانہ کئی لوگ کہتے نہیں مل وہ لوگ تعلیم کر لیتے کرتے گھر میں ہم واپس پڑھتے نہیں نہیں ایسا نہیں ہے میں پوچھوں روزانہ تعلیم ہو رہی کہ نہیں ہو رہی کتاب پڑھی جا رہی کہ نہیں پڑھی جا رہی بالکل بلکہ ایک ہمارے بزرگ کے بارے میں نظام الدین کے عبد العلیم صاحب ہیں نظام الدین میں ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے گھر کو گئے صبح میں گئے تھے جماعتوں میں ملاقات کے لیے تو دیر ہو گئی رات گھر کو گئے رات جب گھر کو گئے تو رات میں انہوں نے پوچھا بہت بھوک لگی ہے جلدی سے کھانا نکالو کھانا کھائیں گے کھانا نکالا گیا دستر پہ بیٹھے اس لیے کہ بھوک لگی تھی اب ایسا نوالا اٹھایا تو فوری ذہن میں آ رہا پوچھا کیا گھر میں تعلیم ہوئی گھر والوں نے کہا کہ نہیں ہوئی ان والا چھوڑ دیا کہا کیا کھانا کھائیں گے اس گھر گھر میں میں جس تعلیم نہ ہوئی ہو کہتے ہیں کہ وہ دن ہے اور اس کے بعد سے آج تک کبھی گھر میں تعلیم نہیں ہوئی کیوں عورتیں مرد کا اہتمام دیکھتی ہیں مرد جس چیز کا اہتمام کرتا ہے عورتیں کرتی ہیں ہم اہتمام سے اپنے گھر میں تعلیم کریں اہتمام کے ساتھ پانچ احمد کے ساتھ ایک قرآن کا حلقہ لگاؤ اللہ کے کلام کو خود بھی سیکھو بھی سکھاؤ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں مرد آدمی کو قرآن پڑھنا نہیں آتا گھر والی کو آتا ہے سیکھو گھر والی سے بعض لوگ ایسے مرد آدمی کو آتا ہے گھر والی کو نہیں آتا تو گھر والی کو سکھاؤ قرآن پڑھنا سکھاؤ بلکہ صحابہ کے زمانے میں ایک واقعہ تو یوں ہے کہ ایک صحابیہ نے ایک صحابی نے صحابیہ کو اپنے پیغام بھیجا نکاح کا اور کہا کہ تمہارا انہوں نے کہا میرے پاس مہر دینے کے لیے کچھ نہیں ہے کیا تمہیں قرآن پڑھنا آتا ہے کہاں آتا تو مجھے سکھا تو وہی میرا مہر ہے یعنی اتنا بڑا عمل صحابہ کی زندگی میں تھا کہ مہر کے مقابلے میں بھی قرآن سیکھنے کو لے لیتے تو قرآن سیکھنا اور سکھانا خود گھر کے اندر اور پھر روزانہ فضائل کی تعلیم ہو روزانہ اعمال کی اہمیت سنیں بھی اور اس یقین کے ساتھ گھر والوں کو بھی سنائیں ہم بھی سنیں پھر وہ عمل جو ابھی آپ کو بتائے گئے ہیں یہ دو دو تین بتائیں آپ روزانہ تعلیم کریں گے تو یہ سب ان کتابوں میں بیسیوں عمل آپ کو ملیں گے جو آپ کی زندگی میں خیر کا ذریعہ برکت کا ذریعہ اور اللہ کی مدد و نصرت کا ذریعہ بنیں گے اور عورتیں آپ کی پابندی سے عمل و اہتمام کرنے والی بنیں گی پھر چھ صفات کا مذاکرہ روزانہ ایک ایک سے کرواؤ کوئی ضروری نہیں کہ روزانہ سب کرے ایک ایک سے کرواؤ یہ تشکیل ہو بتاؤ بھی کون اللہ کے راستے میں ارے کیا منظر ہے بیوی اپنے شوہر کی تشکیل کر رہی ہے اور شوہر اپنی بیوی کی تشکیل کر رہا ہے کہ اللہ کے راستے میں جانا ہے جان و مال لگانا ہے اور اللہ کے راستے میں جان و مال لگانے کے یہ فضائل ہیں یہ ملے گا اور اللہ ایسے راضی ہوں گے خوش ہوں گے تو شوہر کہہ رہا تو بیوی کہہ رہی ہے میں تیار ہوں اور بیوی شوہر کی تشکیل کر رہی ہے تو شوہر کہہ رہا میں تیار ہوں تو سوچو اس گھر پر کتنی اللہ کی رحمت و برکت اترے گی کہ جو ہے نا وہ وہ واقعہ یاد کرو حدیث میں ہے کہ جو بیوی اپنے شوہر کو تحجد کی نماز کے لیے جگاتی ہے پانی کے چھینٹے مارتی ہے اور جو شوہر اپنی بیوی کو تحجد کی نماز کے لیے جگاتا ہے اور پانی کے چھینٹے مارتا ہے تو اللہ ان دونوں کے اٹھنے کو اور اس اٹھانے کے طریقے کو دیکھ کر اللہ خوش ہوتے ہیں تو نماز کو اٹھانے پر اللہ خوش ہوتے ہیں تو دین کی محنت کی تشکیل پر اللہ کتنے خوش نہیں ہوں گے بیوی شوہر کی شوہر بیوی کی بچوں کی پورے گھر کی تشکیل ہو رہی ہے اور پورا گھر اپنے آپ کو آمادہ کر رہا ہے اور میں تیار ہوں اللہ کے راستے میں جانے کی اور پھر مشورہ ہو جائے کہ بھائی کیا کرنا ہے کل کون جو ہے نا کتاب پڑھیں گے اور کون چھ نمبر کا مذاکرہ کریں گے یہ روزانہ کے اعمال گھر میں اہتمام کے ساتھ ہو پھر گھر کی وہ کیفیت بنے گی جو عبداللہ بن مسعود نے اس یقین کے ساتھ امیر المومنین کے کو ٹھکرا دیا کہ مجھے آپ کے وظیفے کی ضرورت نہیں ہے مجھے اللہ کا دیا ہوا اور اللہ کے نبی کا بتایا وہ وظیفہ کافی ہے میں اس وظیفے پر چلوں گا تو میری اولاد کو اللہ کے خزانے سے موت تک ملے گا یہ یقین پیدا ہو جائے ہماری زندگی میں اور اس یقین کو بنانے کی محنت اللہ کے راستے میں نکل دنیا چھوٹے گی اور دنیا اپنے اپنے امن چھوڑ کے نکلیں گے مال چھوڑیں گے تو مال کا یقین نکلے گا دکان چھوڑیں گے تو دکان کا یقین نکلے گا ورنہ دکان کا یقین اور مال کا یقین ایسے مضبوطی سے جمع کے بیٹھا ہوا ہے کہ ہم مسجد میں ہوتے ہوئے اللہ کے گھر میں ہوتے ہوئے دل اور ذہن دکان پر دل اور ذہن چیزوں پر اور اشیاء پر ہیں ورنہ ہمیں صحابہ کا معمول یہ تھا صحابہ کے بارے میں یہ سنا کہ ان کے بازار بھی مسجد کے جیسے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ مسجد کے اعمال سے نکل کے جاتے تھے بازار میں اپنا کام کرتے تو دوبارہ پھر مسجد میں آ جاتے تو جتنا وقت بازار میں لگاتے تو مسجد کے اعمال کا اثر بھی بازار میں پڑتا تھا کیوں وہ اسی لیے ہمیشہ اللہ کے راستے میں جانے کو تیار رہتے ہیں صحابہ کی کیسی شان تھی ان کو یہ کہا جاتا نماز ہوئی اللہ کے نبی نے کہا کہ بھائی ادھر والے ایک طرف ہو جاؤ اور ادھر والے ایک طرف ہو جاؤ تو سب صحابہ دو حصوں میں بڑھ گئے ادھر ایک طرف ہو گئے ادھر ایک طرف ہو گئے اللہ کے نبی نے کہا تمہیں وہاں اللہ کے راستے میں جانا ہے اور تمہیں وہاں اللہ کے راستے میں جانا ہے روایتوں میں ملتا ہے کہ ایک بھی صحابی ان میں سے اٹھ کر یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ میرے گھر میں بیوی بیمار ہے رسول اللہ میرے گھر میں بچے بیمار ہیں مجھے ایک کام ہے میں اپنی دکان چھوڑ کر آیا میں اپنا باغ چھوڑ کر آیا ایسا کہیں بھی نہیں ملا ہمیں تو نہیں ملا اور آپ کو بھی نہیں ملے گا ہے ہی نہیں دکان سے مل سکتا تو صحابہ کا تو ایسا یقین کہ مسجد سے اٹھے تو اللہ کے راستے میں چلے اس یقین کے ساتھ اس یقین کے ساتھ بلکہ ایک واقعہ تو ایسا ہے اس کا الٹا ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ ہم اس راستے سے جا رہے ہیں میں تو نماز کو آیا تھا آپ نے حکم دیا میں اللہ کے راستے میں جا رہا ہوں پھر راستے میں میرا گھر پڑتا ہے اگر آپ اجازت دے تو میں اپنی گھر والی کو بتا دوں کہ میں اللہ کے راستے میں جا رہا ہوں تو اللہ میں اچھی بات ہے بتا دو یہ گئے اپنے گھر پہ دستک دیا گھر والے نے پوچھا کون ہے انہوں نے کہا کہ فلان فلان کا در آ جاؤ باہر کیوں کھڑے ہو نہیں تم دروازے کے تم سے ایک بات کرنی ہے تو وہ بیوی دروازے کے پاس آئی تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی بندی میں مسجد گیا تھا اللہ کے نبی نے تشکیل کی میں جماعت میں جا رہا ہوں اللہ کے راستے میں میں جا رہا ہوں بیوی رونے لگی بیوی رونے لگی انہوں نے کہا کہ اللہ کی بندی میں اللہ کے راستے میں جا رہا ہوں اور تو رو رہی ہے اس نے یہ کہا کہ تمہیں گھر کو آ کر بتانے کی ضرورت کیوں پڑ گئی اس لیے رو رہی ہوں میں اس لیے نہیں رو رہی ہوں کہ تم اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں جماعت میں جا رہی میں اس لیے رو رہی ہوں کہ میری یہ حالت ہو گئی کہ تمہیں مجھے بتانے کی ضرورت پڑ گئی ارے تمہارا جانا کافی تھا تو میں سمجھ جاتی کہ اللہ کے نبی نے تمہاری تشکیل کی تم اللہ کے راستے میں جا چکے صحابہ محنت کر کر اس درجے پر آ چکے تھے ان کا گھر ان کا گھرانہ وہ خود ان کا ایمان ان کے گھر والوں کا ایمان اس کیفیت کے ساتھ آ چکا تھا اسی لیے اللہ کے نبی نے اور فرمایا کہ یہ مورے پورے صحابہ جنتی ہیں ان میں سے تم کسی ایک کو بھی پکڑو گے تو کامیاب ہوتا ایک کو بھی پکڑو گے تو کامیاب ہو جاؤ تو وہ چیزیں وہ کیفیتیں آج وہ ایمان وہ دعوت کی محنت آج ہمارے پاس آئی ہے ہمیں محنت کرنا ہے آج مسئلہ یہ ہے وہ محنت کرتے تھے اپنی ذات کے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی بلکہ اللہ نے ان کے اندر ماشاءاللہ یہ قوت دے دی تھی کہ ان کی محنتیں ہم دوسروں کے لیے ہوگی لیکن آج ہماری محنتیں اپنی ذات کے لیے اور اتنے سالوں سے ہم محنت کر رہے ہیں لیکن ابھی تک ہماری ذات وہ معیار پر نہیں ہوتی اور پوری امت میں ضرورت بڑھتی جا رہی ہے خود مسلمانوں میں ضرورت بڑھتی جا رہی ہے باہر والوں میں نہیں مسلمانوں میں اتنی ضرورت پڑ رہی ہے اتنی ضرورت پڑ رہی ہے کہ ہم اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے میں ایک بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں ہاں ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ کس قدر آج پوری امت میں بے دینی کی کیفیت ہے ہم ایک ملک کو گئے تھے کانگو کو میں اکثر پرانوں میں یہ بات کو دو تین دفعہ دوہرا چکا ہوں کانگو کا ایک شہر ہے کنگ شاشا افریقہ کا ملک ہے وہ ملک میں سونا نکلتا ہے کیا اللہ کا نظام کیا اللہ کی شان ملک میں سونا نکلتا ملک پورا فقیر ہے اور صرف اس کا بادشاہ مالدار ہے اور دوسرے ملک آ کر اسے سونا لے کے چلے جاتے وہ ملک میں سونا نکلتا کالوں کا ملک ہے اور ایسی قوم ہے اتنی محنت کرنے والی کہ پوچھو نہیں دن میں ایک دفعہ کھاتے ہیں صرف مرد بھی عورتیں بھی محنت کرتے ہیں خوب ایک دفعہ کھاتے ہیں کھانا کارگزاری ہوئی ایک ایک ساتھی آیا اور رونے لگا ہم نے کہا بھائی رو مت کارگزاری سناؤ تو اس نے یہ کارگزاری سنائی کہ ملتان میں کیا کارگزاری سناؤں ہر علاقے کے لوگ یہ کارگزاری سنا رہے ہیں ہمارے پاس چار مہینے لگائے ہوئے اتنے ساتھی ہیں چلے لگائے ہوئے اتنے ساتھی ہیں اتنی مسجدیں ہیں اتنی مسجدوں میں گشتیں ہوتی ہیں اتنی سرودہ نکلتی ہیں ہمارے شہر کی کیفیت یہ ہے کہ دو ہزار مسجدیں ہیں کوئی نماز پڑھنے والا نہیں کوئی نماز پڑھانے والا نہیں دو ہزار مسجدیں ہیں کوئی نماز پڑھنے والا نہیں نماز پڑھانے والا نہیں کوئی مکتب نہیں بچوں کو دین سکھانے والا نہیں وہ روتے ہوئے بتانے لگا ہمیں مال مت دو ہمیں مال کی ضرورت نہیں ہے ہم ایک وقت کھا کے خوش ہیں ہم اپنی محنت پر خوش ہیں ہم راضی ہیں ہمیں دین دے دو مہربانی کرو ہم پر ہم اپنے بچوں کو لائے ہیں تم ہمارے بچوں کو گود لے کر کسی مدرسے میں پڑھا کر ہمارے علاقوں میں بھیج دو ہمارے پاس جماعتیں بھیجو ہمارے حال پر رحم کرو کئی ہزار کی آبادی ہے ارے جس علاقے میں دو ہزار مسجدیں ہوں تو کتنی مسلمانوں کی آبادی ہوں گی اتنی ساری آبادی ہے نہ کسی کو نماز معلوم نہ کسی کو غسل معلوم نہ کسی کو وضو معلوم نہ جینے کا طریقہ معلوم نہ مرے بعد کیا کرنا معلوم ہماری زندگی ایسے گزر رہی ہے ہمارے حال پر رحم کرو جماعتیں بھیجو ہمارے پاس میرے بھائی آج یہ لوگ دنیا میں جماعتوں کا مطالبہ کر رہے ہیں کل قیامت میں یہی لوگ ہمارا گریبان پکڑیں گے اور کہیں گے اے اللہ آپ نے ہندوستان سے کام کو شروع کیا تھا یہاں سے کام کو آپ نے دوبارہ زندہ کیا یہ ہندوستان والوں کو کام معلوم تھا اور یہ کام معلوم رکھ کر اپنے بیوی بچوں میں اپنے کاروباروں میں رہے کو پوچھنے نہیں آئے کل اللہ کے پاس یہ لوگ ہمارے گربان پکڑ کے کھڑے ہو جائیں ہمارا نہ مال بچائے گا ہمارے ہماری نہ دکانیں بچائیں گی ہمارا کوئی عذر اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا ہم کیا عذر پیش کریں گے اللہ کے پاس کہ اللہ میں اپنے بچوں کو پال رہا تھا صحابہ کا یہ عذر تھا صحابہ نے بھی تو چھوڑ کے نکلے اپنے بچوں کو تو میرے بھائیوں عزیزوں ان چیزوں کو سامنے رکھو ابھی وہ موقع ہے ابھی وہ وقت ہے آج پوری دنیا کے حالات ہیں اس کو بدلنے کا ایک کیمیائی نسخہ اللہ نے ہمارے ہاتھ میں دیا ہے پوری دنیا کے حالات اس سے بدل سکتے ہیں یہ وہ دعوت والا کام ہے پوری دنیا کے حالات جنگ کے حالات امن سے بدل جائیں گے بھوک کے حالات غذا سے بدل جائیں گے قحط کے حالات اللہ کی رحمت سے بدل جائیں گے یہ دعوت کی محنت سے بدلیں گے مگر اس کے لیے قربانی دینے والا چاہیے اللہ کو منانے والا چاہیے اپنے اوپر حالات پر نکل کر اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو تیار کرنے والا چاہیے کہ جو بھی حالات ہوں ہم نکل جائیں گے اللہ کے دین کے لیے اور اللہ کو راضی کریں گے پھر دنیا کے پورے حالات بدل جائیں گے ورنہ یہ مت سمجھو کہ حالت ان کے پاس ہے لیکن جب وبا چلتی ہے تو اپنے گھر تک بھی پہنچ جاتی ہے اور وبا ایسی پہنچتی ہے کہ ہمیں بھی نہیں چلتا اور ہم خود اس مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اس کے لیے میرے بھائی عزیزو اس وقت جتنا اس مجمع میں چار ماہ والا عملہ ہے یہ سب تو اس بات کی نیت کر لے کہ یہ تین مہینے کے اندر اندر انشاءاللہ ہم بیرون چار ماہ پانچ ماہ لگا دیں گے اس کے لیے جتنے چار ماہ ہاتھ تو اٹھاؤ اب یہ بتاؤ اتنا سارا مجمع کھڑا ہو جائے تو یہ ہم پوری دنیا کو جماعتیں بھیج سکتے نہیں بھیج سکتے ارے ابھی اس مجمع میں کھڑے ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں سو جماعتیں بن جائیں گی کیا کریں گے اتنے مجمع کو اب تک یہ وہ اس مجمع میں وہ ساتھی کھڑے ہو جائیں جنہوں نے ان تین مہینے کے اندر اندر اپنا بیرون کے لیے نام نہ لکھایا ہو وہ ساتھی کھڑے ہو کے نام لکھا جلدی سے کھڑے ہو جاؤ ماشاء اللہ ماشاء اللہ لکھو بھائی نام لکھو سب کے جی فرماؤ ماں مستورات بیرون میں بادشاہ بھائی کہاں کے سرو اللہ نورانی مسجد اللہ بے انتہا قبول فرمائے عبد الباسط پور مام اللہ اللہ قبول فرمائے جی سراج بھائی ضلع میں کہاں سے اللہ قبول فرما فرما میرے دوستو بھائی سب سے پہلے پیش کی دیکھو بھائی ابھی مفتی صاحب بہت دیر ماشاء اللہ بیرون کے تعلق سے بات کیے ہیں جیسے ماشاء اللہ کل بھی آپ نے نام لکھایا تھا کہ مہینے کے تعین کے ساتھ خرچ کے تعین کے ساتھ جیسے کل بھی بات آئی کہ بھائی کم سے کم ایک لاکھ سے زائد ہو خرچ ہمت کر کے بتائیں دوستو جی آواز پہنچا بھائی بیچ میں لکھنے والے کون ملیں گا بھائی داؤد بھائی کہاں سے بھائی تھوڑا سا قریب دوست آ دیکھو مجمع اٹھ کے جا رہا بھائی بھائی کچھ اہم باتیں ہیں بھائی داغل مری کہ اللہ میں انتہا قبول فرمائے عبد القیوم صاحب کلویندر اللہ میں انتہا قبول فرمائے لوگوں ماشاء اللہ لوگ کہاں کہاں سے آئے اجتماع میں آج مقبول سے محمد غوث بھائی اللہ میں انتہا قبول فرمائے شیخ احمد صاحب آج مقبول سے اللہ قبول فرمائے عبد الحق صاحب سیور سے بھائی پوری جماعت ہو تو بتاؤ یہ تین ماہ کی مدت میں جیسے فروری مارچ اپریل سے پہلے پہلے بتاؤ بتاؤ جنوری آخر تک بھی بھی صحیح ماشاء اللہ ہمارے یہاں بائیس منڈلوں سے بیس جماعتوں سے زیادہ آزادی نہیں ملیں گے جی جی انتیس جماعتیں جی اللہ قبول فرمائے ہاں، سارے چار بیرون میں جائیں گے شاء سب کو معلوم ہے کہ بیرون میں جانے کے لیے ہر ساتھی کے اندرون میں چار مہینے لگے ہوئے ہو جو ساتھی چار مہینے اندرون میں لگاتے ہیں وہی بیرون میں جا سکتے ہیں اب ہمت کر کے ارادہ کر کے بتائیں کہ چار چار مہینوں کے لگت کو تیار کھڑے ہو کر نام دے فرما اللہ قبول فرمائے دیکھو بھائی ہمارے علی صاحب سرور کے ماشاء اللہ قبول کرے بتاؤ دوستو بتاؤ بھائی عبد السلام بھائی سلام بھائی اللہ قبول فرمائے شیخ شاہ بھائی حبیب اللہ بھائی کہاں سے اچھا جو جماعت میں بن کے آئے وہ بھی نام پیش کرو جعفر ولی بھائی کہاں سے سندھیا سے کون سا محلہ جامعہ مسجد جعفر بادشاہ کرنول اور فرما بھائی فرما بھائی دوستو یہ ہمارا اجتماع میں جمع ہونا یہ جدا ہونے کے لیے اللہ کے راستے میں جانے کے لیے ہے اس لیے فرما دوستو اللہ قبول فرمائے اور فرما بھائی اچھا جو چھلنے کے لیے آئے وہ کھڑے ہو کے نام دے دے جو چالیس دن کے لیے آئے وہ کھڑے ہو کے کام دے دے پوری جماعت ہے بیگن پلی سے اللہ قبول فرمائے مارچ سے دو جماعتیں اللہ قبول فرمائے نگر بتاؤ بھائی بتاؤ دوست نگر بتاؤ اچھا ہاں۔ فرماؤ دوست فرماؤ سن لیں جہاں کہیں سے جماعت آئی ہیں یا افراد آئے ہیں تو ان سے گزارش ہے کہ وہ تشکیلی کمرے میں پہنچ جائے وہ اپنا تفقود پورا کرے اسی طرح میرے دوستوں جو اللہ کے راستے میں نگد جانے والے ہیں وہ مغرب کے نماز سے پہلے پہلے یہاں پہنچ جائے اسٹیج کے سامنے انشاءاللہ مغرب کے بعد بیان ہوگا اور ان سے رکاوا بھی ہوگا جو اللہ کے راستے میں نغد اس اجتماع سے جانے والے ہیں کہ ہر حلقے سے ایک جماعت ہے اور ہر منڈل سے بھی ایک جماعت ہے ان سارے بھائیوں سے گزارش ہے کہ وہ آگے تشریف لائے اسی طرح دوستوں جو جن کا نکاح حاصل کے بعد ہونے والا ہے کہ دولہا اور دلہن کے باپ اسی طرح دو گواہ بس اتنے ہی ساتھی آ جائیں بھائی یہاں یہاں تو اعلان نہیں ہوگا مگر بولو کیا بولو آدر پٹی بابلو کا نواسا جی جی وہ یہاں اسٹیج کے پاس ہے بچہ آ کر کر لے جا رہے ہاں جی۔ ان شاء اللہ چار بج کر پینتالیس منٹ پر اذان ہوگی آشرم کی چار بج کر چالیس پر پانچ منٹ پر اور پانچ بج کر پندرہ منٹ پر انشاءاللہ جمع کرے گی اس سے پہلے پہلے ساتھی شادی سے بارے ہو جائے مجمع بہت زیادہ ہے اس علاقے سے جلدی سے سے بار ہو جاؤ میڈم کر لوں یہ کے علاقے کے جو ساتھی چار مہینے کے بعد یہاں طاقت کے بعد آ جاؤں అయ్యా आलस वाला तरफ हो तेरह नंबर खोल एक देखो लास्ट में हाँ अया आलस वाला अया आलस वाला